والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله الله الله الله أستغفر صلوا على على الحبيب صلى صلى تعالى محمد عليه وسلم میٹھے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ کے سطر نمبر بارہ سے سطر نمبر سترہ تک انشاءاللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ نکال لیجیے انشاءاللہ ابھی مشق کا سلسلہ ہوگا پیارے پیارے اسرائی بھائیوں اس سبق نمبر بارہ میں جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے حوالے سے نون ساکن اور تنوین نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جسم ہو چھوٹی سی دال نما شکل یا علامت جس نون کے اوپر ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں اور تنوین دو صبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تو نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں کتنے قاعدے چار قاعدے ہیں کون کون سے ہیں ماشاء اللہ آپ نے یاد کر لی اظہار اقسا ادغام اور اخلاق اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا اور اقفا کا معنی چھپانا ادغام کا معنی کیا ہے داخل کرنا اخلاق کا معنی بدلنا تو یہ چار قواعد نون ساکن اور تنوین کے ہیں پرانے پاک کی تلاوت کے دوران جہاں بھی نون ساکن ہو یا تنوین آ جائے دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کوئی علامت آ جائے تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں کہ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے اور اگر حروف اقفا میں سے پندرہ جو حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانا اسے غنہ کہتے ہیں اور غنہ کا مخرج غنے کے نکلنے کی جگہ ناک کا باسا یہ غنے کا مخرج ہے اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یار ملون یہ چھ حروف ہیں اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کریں گے اس ہمارے سبق نمبر بارہ میں جو ہم مشق کر رہے ہیں یہ اظہار اور اخفا کی مشق ہے اس میں اظہار اور اخفا کے قاعدے ہیں بقیہ دو قاعدے ادغام اور اقلاب کے یہ انشاءاللہ اللہ آگے آئیں گے لہذا انشاءاللہ اللہ اس کی مشق کریں گے اور اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ اس کی تعریف بھی سیکھیں گے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں خوب توجہ کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ بلند آواز سے دوہرائی کا سلسلہ اور مشق کا سلسلہ کیجیے گا تاکہ قواعد میں مضبوطی آئے اور حروف میں نکھار پیدا ہو اس مشق کے اندر بالخصوص اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں جو سابقہ ہم نے قواعد پڑھے یعنی اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرف آ اگر زبر زیر پیش آ جائے یعنی حرکات ہو تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے اگر حروف مدہ آ جائیں تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے اگر کھڑی حرکات ہوں تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے اور اگر تنوین کا قاعدہ ہو تنوین کا قاعدہ آ جائے تو اس کی ادائیگی کا جو ہم نے سبق نمبر پانچ میں دہرائی کی تھی وہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی دہرائی کیجیے گا اور ساتھ ہی لین حروف لین جو دو حروف لین ہیں واؤ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یہ دونوں حروف لین ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ ہم معروف پڑھیں گے اسی طرح قلقلہ جو پانچ حروف میں کیا جاتا ہے قوف تو با جیم دال جب یہ فاکن ہو تو ان کی ادائیگی کے وقت آواز میں جنبش ہوگی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی اور ان میں قلقلہ کریں گے قلقلہ کا معنی ہے جنبش تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں انہی قواعد کے ساتھ ساتھ حروف مستعلیہ کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھے حروف مستعلیہ ساتھ ہیں ان سات حروف کو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اس مشق کے اندر لہذا تمام اسرائی بھائی خوب توجہ کے ساتھ مشق کیجیے تاکہ مزید اس میں بہتری آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن روح بسم اللہ الرحمن روح اب یہ دو راہ ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دونوں راہ پر کیا ہے زبر ہے تو راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو یعنی موٹا بڑھیں گے اب راہ کو پر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہونٹوں کو جمبش یا ہونٹ گول نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ کی سطر نمبر بارہ نوحن ہدینا اب اس میں جو قواعد ہیں تین قاعدے پائے جا رہے ہیں اور تینوں قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں نو ہن نو پہ کون سا قاعدہ ہے یہاں وہ مدہ ہے اور وہ مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑیں گے نو ہن شن اب نو ہن ہا کے اوپر دو صبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا اظہار کا غنہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہدائی نا یہاں کون سا قاعدہ ہے یا علیم کا ماشاء اللہ تو یہ قواعد کی پہچان اور قواعد پر عمل کرنے کی کوشش جاری رکھیں تاکہ اس میں بہتری پیدا ہو نو ہین مفتوحن ہا کو وسط حلق سے درمیان حلق سے ادا کریں گے اور ہا کو ابتدائے حلق سے ادا کریں گے ہا اور ہا دونوں میں فرق کر لیں نوحن ہدینا فصبر جمیل سب یہاں بابر کون سا قاعدہ ہے قلقلہ کیونکہ حروف قلقلہ پانچ ہیں قوف تو با جیم دال جب یہ ساکن ہو تو ان پر قلقلہ ہوگا یعنی ان کی ادائیگی میں آواز میں جنبش ہوگی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی فصوب سواد کو پر اور موٹا پڑھیں گے سواد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے اسی طرح را پر دو پیش کی تنوین ہے تو دو پیش کی تنوین را کو پر بھی پڑھیں گے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے تو کیا کریں گے یہاں پہ پغنا کریں گے اخفا کا پغنا کریں گے فصبر جمیل فصبر جمیل خلق جدید خلق جدید پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور لام پر جزم ہے لام پر سکون ہے اب اس میں قلقلہ نہیں نہیں کریں گے گے پڑھیں بلکہ خلقن اب قوف کے نیچے دو زیر ہیں دو زیر کی تنوین ہے تنوین کے بعد جیم ہے جیم حروف اخوا میں سے ہے یہاں پر غنہ کریں گے اسی طرح جدید یہاں یا مدہ ہے یا مدہ تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے خلق جدید تو خلق یہ جو آواز ناک میں لے جا کر ٹھہرائی اسے غنہ کہتے ہیں خلق جدید اسی سطر نمبر بارہ کو دوبارہ دوہراتے نوحن ہدینا فصبر جميل خلق جديد سطر نمبر تیرہ جروفین ہارین جروفین ہارن جیم اور را پر پیش ہے پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے جورو جورو آگے فن فا کے نیچے دو شیر کی تنوین ہے آگے ہا حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے اور ہا کے ساتھ الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر ادا کریں گے جورو فن ہارن سن ہن کا سن دیہ کا کے ساتھ حمزہ حمزہ ساکن ہے اس کو جھٹکا دیں گے اور جھٹکے کو واضح کریں گے کا سن سین پر دو زبر کی تنوین ہے آگے دال دال ہے دال حروف اقفا میں سے لہذا یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے ہا کے ساتھ علیف مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے کا سن کا سن دیہ کو بین دراہیم یہاں با ہے با کے آگے خوا ساکن ہے خوا کو پور پڑھیں گے اور اس کا سکون ہلنے نہ پائے سین کے نیچے دو زیر کی تنوین آگے دال حروف اقفا میں سے ہے یہاں اقفا کا قاعدہ لگے گا اور اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور آ کے ساتھ الف مدہ ہے الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے بہ فن دراہ کے نیچے سیر اور میم پر صبر ان دونوں حرکات کو کھینچیں گے نہیں بہ دین ستر نمبر تیرہ کو دوبارہ دوہراتے جروفن ہارن کا سن بها کو یہ جب وقت کریں گے تو قسن دیہ کو ایک کی ساتھ جو ہے اس کو زبر کو بدل کر پڑھیں گے اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر تنوین پڑھیں گے سن دیا کون بہ سی میں سطر نمبر چودہ سمیع علیم یہاں دو آئین ہیں یہاں پر دو آئین ہے اور آئین وسط حلق سے ادا کریں گے اور یہاں غنہ بھی نہیں کریں گے اظہار کا قیدا ہے کیونکہ پہلی آئین پر دو پیش کی تنوین ہے اور آگے آئین حروف حلقی میں سے آ رہی لہذا یہاں اظہار کریں گے سمیع علیم رحیم سین کو سیٹی کی آواز میں باریک پڑھیں گے سمیع علیم سمیع علیم سراعا ذالک ذلك سین کو سیٹی کی آواز میں اور باریک کر کے پڑھیں گے اور آگے ساتھ الف مدہ ہے الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے آئین پر دو صبر کی تنوین ہے لہذا آگے قاعدہ دیکھیں گے تنوین کے بعد حرف زال ہے اور زال حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور غنہ کر کے ادا کریں گے لال کے اوپر کھڑا صبر ہے جو کہ الف مدہ کی قائم مقام ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے مگر لال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے لال کو سختی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو زالی کا نہیں پڑھیں گے بلکہ کا سیرا سیرو سیرا يتيما يتيما ذا ذا مقربة مقربة نیم کے اوپر دو صبر کی تنوین ہے آگے زال وہی اخفا کا قیدا لگے گا لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے زال کے آگے الف مدہ ہے الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے قوف ساکن ہے اور قوف حروف ہے قلقلہ میں سے لہذا یہاں قلقلہ کریں گے مک روبا مک روبا تین پور پڑھیں گے را پر زبر ہے یتی مک رو تین يتيما ذا مقربة اب اس سطر نمبر چودہ کو دوبارہ سمیع علیم سراعا ان ذا مقربة یتیمن پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے یہ اخفا کا قاعدہ ہے یتیمنتی سطر نمبر پندرہ خلو خوا پر پیش لام پر پیش ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں خلو خلو لو کن قن عظیم آپ کے نیچے کیا ہے دو زیر کی تنوین ہے لہذا آگے قاعدہ دیکھیں گے تنوین کے بعد عرف ہلکی میں سے آئین ہے لہذا یہاں غنہ نہیں کریں گے آگے وا ہے وا کو وا حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے مگر نرمی کے ساتھ اس کو عظیم نہیں پڑھیں گے ورنہ معنی بھی بدل جائیں گے اوئی من اوئی اوئی وا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی مخارج کی لسٹ میں آپ وا کا مخرج ملاحظہ فرما لیجئے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اس سے وا ادا ہوتا ہے اس مخرج سے اس جگہ سے اس مقام سے تین حروف ادا ہوتے ہیں سا ریل و سا ویل اور و یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں اور ان میں سختی نہیں ہے سیٹی کی آواز نہیں ہے تو مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اگر مخرج سے ہٹ کر ادا کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی یا حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا پھولو عظیم صعيدا مین صعيدا دئی قو قوم وقت کی صورت کو اختیار کیا ہے لہذا جب بھی وقف کریں کلمہ غیر موصول کا آخری حرف یعنی جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہو اگر وہاں پر دو زبر کی تنوین ہو تو علی سے بدل کر وقف کریں گے لہذا بغیر وقف کے پڑھیں گے تو پھر تنوین مکمل پڑھیں گے اور شروع میں سواد ہے سواد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور سواد کو سیٹی کی آواز میں ادا کریں گے آئین کے بعد یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے دال پر دو زبر کی تنوین ہے آگے قاعدہ دیکھیں گے سا آ رہا ہے اور سا حروف اقفا میں سے لہذا یہاں اقفا کا قاعدہ ہوگا اور غنہ کر کے <clears throat> ادا کریں گے زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے مگر باریک پڑھیں گے سا کو سیٹی کی آواز میں سختی کے ساتھ ادا کریں گے سا کون سا تو سا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اسی طرح قوف آخر میں جو آ رہے ہیں قوف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ مستحالیہ میں سے ہے سع دن یو فرقن یوم فرقن خاص طور پہ جو ملتی جلتی والے آواز والے حروف ہیں جنہیں قریب الصوت کہا جاتا ہے ان حروف کو اس وقت خاص طور پہ اہتمام کیا جائے اور احتیاط کی جائے جب یہ قریب قریب آ جائیں اب جیسے یہاں ہے اور اس کے فوراً بعد زا ہے زال اور زا ان کی ملتی جلتی آواز ہے تو زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور زا کو سختی کے ساتھ یعنی سیٹی کی آواز میں ادا کریں گے یو مین ون یو اسی پندرہ نمبر سطر کو دوبارہ دہراتے خلوق عظیم خلوق صعيدا زلقا يومئذ فرقا يوم اذن اذن یو کو نرمی کے ساتھ اذن زرقن زر زرقن سطر نمبر سولہ کون ستر نمبر کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے را پر جزم ہے را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے یہاں را پر پڑھیں گے اور آگے بود ہے بود حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا پر کریں گے موٹا پڑھیں گے بود پر دو صبر کی تنوین ہے اور آگے قاعدہ دیکھیں گے ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اظہار کریں گے نین کو ہے سین قرضن تو بات کو پور کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کیجیے گا قرضن حسنن قرضن حسنن قولا سديدا قولا سديدا قولا سديدا کے بعد وہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا وولین کا ماشاء اللہ اس کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے کاؤ نہیں پڑھیں گے بلکہ کاؤ ہونٹوں کو گول کریں گے آگے لن لام پر دو زبر کی تنوین ہے آگے سین ہے سین حروف ہے میں مے سے لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے یہ جو غنہ اور مداد ہیں یہ قرآن پاک کا حسن ہے قرآن پاک کا حسن ہے قرآن پاک کا زیور ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے عمدگی پیدا ہوتی ہے اور اگر ان تمام قواعد پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے لہذا جہاں غنہ ہوتا ہے اور غنہ یا مدات ہیں یہ قرآن پاک اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت میں حسن پیدا کرتی ہیں لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ جہاں جو قاعدہ لگے وہ قاعدہ لگا کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے قولا قولا سديدا بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم اس سطر نمبر سولہ کو دوبارہ دہراتے ہیں کارو حسنن ہے بن پہ گننا ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ یہاں اظہار کا قاعدہ ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا ٹھیک ہے یہاں گنہ نہیں کریں گے حسنن بن سدیدن قولا بقلب سلیم سطر نمبر سترہ ملاق کن ملاق مولا میم پر پیش ہے ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے منہ لام کے اوپر کھڑا صبر ہے کھڑا صبر مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے قوف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ سات ہیں کون کون سے جی فاد خا غین یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے کسی بھی حالت میں ہوں گے ان کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا سکون ہو یا تشدید ہو کوئی بھی علامت ہو یہ حروف پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے اس بات کا خیال رکھیے گا تو قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر پڑھیں گے قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے قاعدہ دیکھیے ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے حروف حلقی کتنے ہیں چھ کون کون سے حمزہ ہا ہمسا یہ چھ حروف ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے اور اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا لہذا ملاقن حساب یہاں ہا کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے اور بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے سین کے ساتھ علیف الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے با کے نیچے زیر ہے با کے زیر جو ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے یعنی آواز کو گرا کر ملاقن حسابیہ آخر میں ہا ساکینہ ہے ہا ساکنہ کی آواز واضح ہو حسابیہ

شن عذاب شدید یہاں اضا زال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال کے ساتھ الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے مگر زال میں نرمی پیدا کریں گے زال میں سختی نہیں ہوگی عذاب نہیں پڑیں گے عذاب شدید پیارے میٹھے اسرائیم بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ کی سترہ نمبر بارہ سے سترہ تک یہ دہرائی کی مشق کی اور اس میں اقفا اور اظہار کے قواعد کی مشق ہوئی لہذا مزید انشاءاللہ کل اس سبق نمبر بارہ کو مکمل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی ان تمام قواعد جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو خوب یاد کیجیے گا خاص طور پہ نون ساکن تنوین کے بعد کس حرف کو دیکھنا ہے وہ حروف جو ہے اگر ذہن نشی ہوں زبانی یاد ہوں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی حروف حلقی اور حروف اقفا جو پندرہ ہیں حروف اقفا اور حروف حلقی جو چھ ہیں یہ زبانی یاد کر لیجئے گا اللہ وجل مزید آسانی پیدا فرمائے اب عز شاء اللہ قرآن پاک کی سورہ فیل کی انشاءاللہ مشق کریں گے قرآن پاک کے عما سپارے تیسرے سپارے کی سورت الفیل نکال لیجئے اب انشاءاللہ اس کی مشق ہوگی صلو علی علی الحبیب اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعو شروع میں حمزہ ہے او آگے آئین ہے آئین کے آگے وہ مدہ تو جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں وہ قواعد اس میں آ رہے ہیں علاوہ کے دوران بھی یہ قواعد آئیں گے لہٰذا تمام اسلامی بھی پہچان بھی کرتے جائیں اور ان قواعد پر عمل کی ترکیب بھی فرماتے جائیں اسی طرح اعوذ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال پر پیش ہے اس کو کھینچیں گے نہیں اعوذ باللہ یہاں اللہ الجل کا لام ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے زیر اگر آ جائے تو باریک پڑھیں گے اور اللہ الجل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیے گا مینشائی یہاں یا لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے لہذا یا لین کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے مینش تو تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے تو کے اوپر کھڑا صبر ہے اور کھڑا صبر الف مدہ کے قہم مقام ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے تو یہ تمام قواعد تعاوض تسمیہ میں بھی ہیں اور جب ہم تلاوت کریں گے مشق کریں گے صورتوں کی تو ان میں بھی قواعد آئیں گے لہذا تمام قواعد کی پہچان اور ان پر عمل کی ترکیب فرمائیں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 مل اللہ کے لام سے پہلے زیر لہذا باریک پڑھیں گے یا را پر صبر ہے را کو پر پڑھیں گے آگے رحمہ شا آئے گی کو ہا نہیں پڑھیں گے رحما نہیں پڑھیں گے بلکہ ہر وح میں یہ دو را جو ہیں دونوں را پر زبر ہے لہذا ان کو پر پڑھیں گے مگر پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں پڑیں گے ورنہ را وہ کی مشابت اختیار کر جائے گی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ألم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تر كيف كيف کون سا قید ہے یا لین نرمی کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح الم تر را کو پر پڑھیں گے را پر سبر ہے مگر خیال رکھیے گا کہ را کو پر کرتے ہوئے کہیں تا پر نہ ہو جائے تا کو باریک پڑھیں گے ایلم تیرا ایلم شروع میں ہمسا ہے ہمسا کے سختی ہوگی اور اس کی زبر ادا کرتے ہوئے منہ اور آواز دونوں کھول کر پڑھیں گے ایلم تیرا کئی سہ لو کی اف سواد ہے یہاں سواد کو پر پڑھیں گے مگر سی ڈی کی آواز بھی اس میں پیدا کریں گے بی اف ہے بی فیل ایلم یج الم فی ویل الم یج یا جیم ہے جیم پر جزم ہے کون سا قاعدہ لگے گا کلکلا ہوگا ماشاءاللہ جیسا کہ ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ میں پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں اور جب بھی یہ ساکن ہوں ان میں قلقلہ کریں گے یعنی آواز میں جنبش ہوگی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی الم دا سی وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا لم تو پڑیں گے اس لیے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پڑیں گے اس لیے کہ دو زبر کی تنوین ہے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے توائی رن نہیں پڑیں گے توائی ہونٹ گول ہو رہے ہیں نا اور رن تو یہ غلط طریقہ ہے ان میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے مگر بغیر ہونٹوں کے گول کیے ان کو پور کرنا ہے اگر تو کو پر نہیں کریں گے تو تو تا بن جائے گا حرف ہی بدل جائے گا اور حروف بدل دینا حرف کو حرف سے بدل دینا یہ لہنے جلی کی غلطی کہلاتی ہے لہن کہتے ہیں غلطی کو جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو واضح غلطی کو تو بڑی غلطی جو ہوتی ہے لہنے چلی اگر یہ تلاوت کے دوران لہنے چلی واقع ہو جائے تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں لہذا حروف بدلے نہیں اب یہ تو پر اگر تو کو پر نہیں پڑھیں گے تو یہ تو تا بن جائے گا تائی رن ہو جائے گا لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ تو حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر کر کے ادا کریں گے موٹا پڑھیں گے اسے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ بیجرتی ترمی ہم یہاں پر میں نے غنہ کیا اور یہاں غنہ ہے لہذا یہ انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب اس کی مشق آئے گی مین ساکن کے جو قواعد ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید پہچان ہوگی اسی طرح بحجا روتیم بحجا روتیم یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے آگے سجیل نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد سین ہے سین کون سے حروف حروف میں سے ہے اقفا میں سے لہذا یہاں کیا کریں گے غنہ کریں گے بس یہ قواعد کی پہچان آپ کرتے جائیے من سجیل ترمیہم یا ساکن سے پہلے زبر ہے تا پر را ساکن سے پہلے زبر ہے لہذا را کو پور پڑھیں گے مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ را کو پر کرتے ہوئے تا پر نہ ہو تارو می نہ ہو تیرو تیرو پہلے تا باریک ہوگی پھر وہاں پر بڑھا جائے گا تارو میم سیل سم كعصف

لہذا اس میں جو سابقہ ماشاء اللہ اسباق گزرے جو قواعد پر ہیں ماشاء اللہ آپ کو کافی حد تک یاد ہیں مزید اس میں پختگی پیدا کیجیے گا اسی طرح ان مدنی قاعدہ آگے مزید قواعد آئیں گے بنیادی قواعد جسے کہتے ہیں وہ بنیادی قواعد آئیں گے ان شاء اللہ توجہ کے ساتھ روزانہ مشق میں شامل رہیں گے مدنی قاعدہ مکمل قواعد کے ساتھ اور بنیادی قواعد کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ جب تلاوت کریں گے تو یہ قواعد خود بخود ان پر عمل کرنے کی ترکیب بھی بنے گی اور انشاءاللہ آسانی کے ساتھ صحیح اور درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہوں گے اللہ عز و جل قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد